الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع أحدا وقال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم الكرب مجتمع والصبر مفترق والقلب محترق والدمع مستبق كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوك والقلق يا رب إن كان لي شيء به لي فرج فمن علي به ما دام بي رمق واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج شہدائے کرام کی جو والدین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نشست رکھی گئی ہے اس ربی الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا وہ نعمت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے جو کہ رحمت للعالمین بن کر آئے جن کا وجود مسعود جن کا دنیا میں تشریف لانا صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے رحمت بن گیا دنیا میں رہنے والے جانور ہوں یا دنیا کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں یہ ہوائیں ہوں یہ فضائیں ہوں یہ آسمان ہو یہ چاند ہو یہ سورج ہو یہ زمین ہو کچھ بھی ہو تمام چیزوں کے لیے تمام چیزوں کا نکھار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کے تشریف لانے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے لوگوں کو انصاف ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت کو انسانیت نصیب ہوئی انسانیت کو اس بات کا پتا چلا کہ انسان اور جانور میں کس چیز کا فرق ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جہنم سے بچنے کے طریقے بتائے جہنم سے ڈرایا قبر سے ڈرایا اللہ کے عذاب سے ڈرایا اللہ رب العزت کی نعمتوں سے روش اناس کروایا اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنتوں کا بتایا پوری دنیا کو جنت پوری دنیا کو کامیابی پوری دنیا کو فلاح پوری دنیا کو انسانیت کا راستہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پوری دنیا میں بد امنی ختم ہو گئی پوری دنیا سے نائن سادی کا جنازہ نکل گیا پوری دنیا میں شرک کے قلوں میں کوحرام مچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا نعرہ لے کر آئے پوری دنیا میں رزق بانٹا گیا پوری دنیا میں خوشیاں کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں سارے کے سارے دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جاؤ دنیا کے عبادت گدوں میں دنیا کے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو ایک اللہ کو اللہ مان لو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے گھر کے بارے میں بتانے آیا ہوں میں تمہیں ایسی کائنات کے بارے میں بتلانے آیا ہوں میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتلانے آیا ہوں جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا گھر ہوگا جس کو دار الخلوق کہا گیا وہ آخرت کا گھر ہے اس کی تیاری کر لو اور یہ دنیا کا گھر دار الغرور ہے دھوکے کا گھر ہے یہاں پر کسی نے نہیں رہنا یہاں پر کسی کو قرار نہیں ملنا یہاں پر ہر کسی نے کما کما کر کھا کھا کر بنا بنا کر چلے جانا ہے اس لیے اس دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر آخرت کے گھر کی تیاری کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کا مقصد تھا کہ دنیا کو دنیا سے ہٹا کر دنیا کو دنیا کے معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے کبھی مسکت المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظتیں پھینکی گئی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو مارا پیٹا گیا کہیں آپ کے ماننے والوں کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا کہیں آپ کی ماننے والیوں کی آنکھیں نکالی گئی کہیں آپ کی ماننے والیوں کی ٹکڑے کیے گئے کہیں پر آپ کو ستایا گیا کہیں آپ کو مارا گیا کہیں آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا کہیں آپ کو اپنا شہر اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یہ تمام تکلیفیں آتی رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا دور آیا جو کہ مدینہ المنورہ کا دور تھا جو مدنی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب نظام بدلا جاتا ہے اب ترتیب بدلی جاتی ہے اب طریقہ کار بدلا جاتا ہے اب آپ کو میدانوں میں نکل کر جہاد کرنا ہوگا اب آپ کو میدانوں میں نکل کر لڑنا ہوگا اب ان ظالموں کا کلا کما کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ دنیا کے کافر کبھی بھی پیار کی بات نہیں سمجھتے یہ دنیا کے کافر کبھی بھی اخلاق کی بات نہیں سمجھتے اس لیے کہ اگر یہ پیار سے سمجھنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار سے سمجھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن پیارے آقا نے جب ان کو پیار سے سمجھایا انہوں نے پیارے آقا پر پتھر برسائے انہوں نے پیارے آقا کو گالیاں دی انہوں نے پیارے آقا کے صدیق اکبر کو مارا پیٹا انہوں نے پیارے آقا کے بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر پتھر مارے یہ پیار کی بات ماننے والے نہیں اگر یہ پیار کی بات مانتے جانتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی کوشش نہ کرتے اگر یہ پیار کی بات مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے اگر یہ پیار کی بات مانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے نکالنے کی سازشیں نہ کرتے لیکن یہ پیار کی بات نہیں مانتے اب حکم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیجیے اب دیکھو ایمان والوں کا ایمان دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور ماننے والیاں وہ آقا کے حکم پر لبیک کہتی ہیں آقا کے حکم پر اپنی جانیں نشاور کر دیتی ہیں تب آقا نے فرمایا کہ لوگوں میدانوں میں نکل کر لڑنا ہے اب بدر کا میدان سجے گا عہد کا میدان ہوگا اب خندق کے میدان میں لڑا جائے گا بنو قریضہ والوں کے خلاف حملے کیے جائیں گے خیبر پر چڑھائیاں کی جائیں گی پیارے پھر کھڑے ہو گئے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان کھڑے ہو گئے ایمان والے کھڑے ہو گئے اس لیے کہ آقا کے ایک ایک حکم کو ماننے والے تھے آج سے مسلمان کی طرح نہیں تھے کہ جو حکم سمجھ میں آ جائے اس کو مان لیا جو دل پر تھوڑا سا گرا گزرے اس کو چھوڑ دیا آقا کا میلاد تو بڑی لائٹیں جلا کر موم بتیاں جلا کر سراغا کر کر شہر کے دروبام کو سجا کر آقا کا میلاد کو منا لیا لیکن آقا آقا کی سنتوں کا جنازہ اپنے گھروں سے نکال دیا آقا کے طریقے کو اپنے گھروں سے نکال دیا آقا کی عزت اور حرمت کو اپنے گھروں سے نکال دیا ایمان والے وہ تھے جو آقا کے حکم پر لبیک کہتے تھے دیکھو تو صحیح میدان بدر سجتا ہے آقا تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے حبیب اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابھی و امی وہ تشریف لاتے ہیں لیکن ایمان والوں کا ولولہ دیکھو بوڑھے بھی آ گئے بچے بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں اپنے بچوں کو روانہ کر رہی ہیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں ایک ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ گھر میں کوئی جوان بچہ نہیں ہے اگر بیٹے جوان ہوتے میدان میں نکل کر کر لڑتے بیٹے دیکھتے ہیں ہیں ماں رو رہی ہے کہتی فکر مت ہم میدان میں نکل کر لڑیں گے جوانوں سے زیادہ لڑیں گے جوانوں سے بہتر جا کر لڑیں گے میدانوں میں نکلے میدان بدر میں نکلے اللہ رب العزت نے ابو جہل کا قاتل بنا دیا ابو جہل کا خون ان کے ہاتھوں سے کرا دیا یہ امت مسلمہ کے بچے تھے یہ آقا کی ماننے والی مائیں تھی آقا سے محبت کرنے والی مائیں تھی یہی مائیں اور بیٹیاں تھی آقا فرماتے ہیں حیاء الجہاد لوگوں جہاد کی طرف آ جاؤ دیکھو وہ ایک ماں آتی ہے اپنا شیر خار بچہ لیا ہوا ہے بچہ ابھی دودھ پیتا ہوا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے بہت بہت لاڈلا ہوتا ہے ماں کو ایک پل بھی اس کے بغیر قرار نہیں آتا جب تک ماں اس کو دیکھ ڈالے تو ماں کو چین نہیں آتا وہ بچہ تھوڑا سا رو پڑے ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے لیکن جب رب کا حکم آ گیا جب رب کے حبیب کا حکم آ گیا جب دین کا بلاوا آ گیا تو ایمان ایمان والی والی مائیں مائیں تڑپ جاتی ہیں ہیں اپنی محبتیں قربان کر دیتی اس لیے کہ ان کو یاد ہوتا ہے کہ پیارے آقا نے عہد میں اپنے دندانے مبارک شہید کرائے پیارے آقا نے اپنا منہ بولا بیٹا شہید کرایا پیارے آقا نے اپنے چچا کے ٹکڑے اٹھائے پیارے آقا نے اپنے یاروں کے جنازے پڑھائے مائیں بھی تڑپ جاتی ہیں وہ دیکھو ایک ماں اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر آ جاتی ہے اللہ کے حبیب سے کہتی ہے یا رسول اللہ اس کو بھی لے جائیے اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے حبیب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کو میں میدان جہاد میں لے جا کر کیا کروں گا وہ اما کہتی ہے یا رسول اللہ گھر میں کوئی جوان نہیں ہے اگر جوان ہوتا شوہر ہوتا اس کو بھیج دیتی بھائی ہوتے اس کو بھیج دیتی بیٹے ہوتے ان کو بھیج دیتی لیکن گھر میں کوئی جوان نہیں ہے یہی سیر خار بچہ ہے اس کو لے جائیے کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیجیے گا کہ جب وہ میدان جہاد میں نکلے تو اس کو اپنی ڈھال بنا لے گا جب اس پر کوئی تیر یا تلوار چلے میرے بچے کو آگے کر دے گا اور میرا بچہ شہید ہو جائے گا یہ ماں کا جذبہ تھا یہ کوئی خیالی کہانیاں نہیں ہیں یہ کوئی جھوٹی داستانیں نہیں ہیں ہر دور میں ماؤں کی یہ قربانیاں ہیں اور الحمدللہ للہ آج تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی مائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اور بچیاں آج بھی وہی داستانیں مرتب کر رہی ہیں آج بھی الحمدللہ جب عید ملاد النبی آتی ہے جب ربی الاول کا مہینہ آتا ہے لوگ اپنے شہروں کو سجاتے ہیں لوگ گھروں میں دیگیں پکاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں چراغا کرتے ہیں لیکن امت مسلمہ کی یہ غیور مائیں بہنیں آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر بدر کا میدان سجاتی ہیں عہد کا میدان سجاتی ہیں اس لیے کہ آقا مدری صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہی کہہ کر گئے تھے کہ لوگوں میں یہ تلوار تمہیں دے کر جا رہا ہوں میں اسامہ بن زید کا لشکر تیار کر کے جا رہا ہوں ساری زندگی جہاد کرتے رہنا امت مسلمہ کو اللہ رب العزت عزتیں بھی دے گا فرازیاں بھی دے گا کامیابیاں بھی دے گا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلوار امت کو وراثت میں دی امت نے اس تلوار کو تھاما امت نے اس تلوار کو لیا الحمدللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آج بھی آقا کے آنے کی خوشی آقا کے اس مہینے میں پیدائش کی خوشی میدانوں میں مناتے ہیں پچھلے سال کا ربی الاول تھا ہمیں آج تک وہ ربی الاول کا مہینہ نہیں بھولتا بارہ ربی الاول کی تاریخ تھی ایسا ہی ایک دن تھا صبح بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور الحمدللہ اسی امت مسلمہ کی غیور ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے امت مسلمہ کے غیور نوجوان میدانوں میں نکلے آقا کی آمد کا جشن منانے آقا کی پیدائش کا مقصد کو پورا کرنے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے مقصد کو لے کر نکلے خدا کی قسم شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے شیروں کی طرح شیروں کی طرح میدانوں کے اندر شیروں کی طرح جرت اور بہادری کے ساتھ میدانوں میں اترے ایسی بہادری اور میدانوں میں ایسی بہادری اور کے ساتھ میدانوں میں نکلے کہ خدا کی قسم پچھلے بارہ ربی الاول کو ایسا ہی ایک دن تھا بارش کا وقت تھا بارش ہو رہی تھی صبح کا وقت تھا اور کابل کی گلیوں میں آوازیں لگ رہی تھی کہ لوگوں اپنے گھروں میں سے مت نکلو کابل کے لاؤڈ اسپیکروں پر یہ آوازیں لگ رہی تھی کہ آج اپنے گھروں سے کوئی نہ نکلے اس لیے کہ کابل میں کافروں کے جنازے نکل رہے ہیں آقا کے ساتھ شرک کرنے والے مشرقوں کے آقا کے ناموز پر انگلیاں اٹھانے والے کافروں کے آقا کے نام کو فٹ پالوں پر لکھ کر اپنے پاؤں پر اٹھانے والے ظالموں کے آقا کی امت کی بیٹیوں کو قید کرنے والے ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالنے والے فلسطین کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے ابو غریب جیل میں مسلمان بچیوں کے پیٹوں سے کافر جو بچے جنم لینے والے مسلمانوں کو گانٹا نامو دینے مسلمانوں کے حفاظ کرام کو الٹا لٹکا کر مارنے والے دنیا میں افغانستان کی سرزمین پر بمباریاں کرنے والے فلسطین کی سرزمین کو اجاڑنے والے سومالیہ اور بوسینیا میں مسلمانوں کے آزاد کو کاٹ کاٹ کر ان کے کنٹینر بھرنے والے ظالموں کے آج جنازے نکلنے کا دن ہے آج ان کافروں کو مارا جائے گا پورے کابل میں یہی آواز لگ رہی تھی کہ کوئی مسلمان اپنے گھر سے نہ نکلے کوئی شخص اپنے گھر سے نہ نکلے اس لیے کہ کابل میں مسلمان ماؤں بہنوں کے جوان آ چکے ہیں مسلمان بہنوں کے بھائی پہنچ چکے ہیں مسلمان ماؤں کے دودھ پیے ہوئے بچے پہنچ چکے ہیں خدا کی قسم کابل کی سرزمین رہی تھی لڑکھڑا رہی تھی گولیوں کی گھن گرج تھی گولے برس رہے تھے اور مسلمان شیر دل نوجوان مسلمان شیر دل بچے کافروں پر ٹوٹ پڑے تھے اور جب اس دن شام کا وقت تھا تو وہ واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اٹلی کے ایئرپورٹ پر دلی کے ایئرپورٹ پر کافلوں کے جنازے اتر رہے تھے اور ہر طرف خیبر خیبر یا یہود جیسے محمد کے نعرے لگ رہے تھے آقا کا ملاد منایا گیا لیکن آقا ربی الاول کا یہ مہینہ بہت عجیب مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشیاں بھی بڑی دی کہ آقا جیسا آقا جیسا آقا جیسی رحمت دی آقا جیسے شخص کا وجود مسعود دیا آقا جیسی نعمت دی لیکن اسی مہینے مہینے میں مسلمانوں کو صدمے بھی ملتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مسلمانوں مسلمانوں سے سے چلے گئے دنیا سے پردہ فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے مسلمانوں کے لیے آقا کا تشریف لانا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں تھی لیکن آقا کا دنیا سے چلا جانا اس سے بڑا صدمہ قیامت تک نہیں آ سکتا وہ بھی ربی الاول کے مہینے میں ملا یہ ربی الاول کا مزاج ہے کابل کی سرزمین پر اس دن مسلمانوں کو خوشیاں بھی ملی کافروں کے جنم بھی اٹھے کافروں کے تابوت بھی اٹھے خدا کی قسم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں بھی ملی آقا کی طرف سے لوگوں کو بشارتیں بھی ملی جنت کی طرف لوگوں نے سفر بھی کیے سب کچھ ہوا اس بات کی خوشیاں ملی لیکن غم بھی تھا وہ غم تھا کامران شہید جیسے نوجوان کی شہادت عدنان شہید جیسے پیارے ساتھی کی جدائی یہ غم بھی ملے ربیع الاول کا مہینہ ایسے ہی آتا ہے اس سال بھی جب ربیع الاول کا مہینہ آیا ان مجاہدوں نے جن کو آج دنیا دہشت گرد کہتی ہے جن کو دنیا آج بنیاد پرست کہتی ہے جن کو دنیا آج بیک بل کہتی ہے لیکن خدا کی قسم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے والے ہیں یہ امت کی ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے نکلنے والے ہیں اس سال بھی مجاہدین کو ربی الاول میں خوشیاں ملی مجاہدین نے بڑے بڑے حملے کیے اللہ رب العزت نے کمانڈر نصر اللہ لنگڑیال جیسے مجاہدوں کو آزادی دی مسلمانوں کو یہ خوشیاں بھی ملی لیکن مسلمانوں کے دلوں کو صدمہ بھی پہنچا مولانا عمار جیسے ساتھی مولانا مجاہد عباس جیسے شادی گرفتار ہوئے ان کی جدائی کے صدمے بھی ملے لیکن اللہ رب العزت دیتا بھی ہے اللہ لیتا بھی ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے لیکن یہ ایمان والے مسلمان یہ ایمان والی مائیں یہ ایمان والے بچے یہ ایمان کیوں ایمان والے مجاہد الحمدللہ میدانوں میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا ان کو گرفتار کر سکتی ہے دنیا ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا سکتی ہے دنیا ان کی گردنے کاٹ سکتی ہے لیکن یہ وہ ہے کہ جو دنیا سے جاتے دم تک اپنے یاروں کو یاد کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں دین کا تحفظ کرتے ہیں مجھے کامران شہید کے ساتھ موجود ایک ساتھی نے بتایا اس نے کہا کامران شہید کو اس کے سینے پر پندرہ گولیاں لگی لیکن ماں ماں مسلمان مسلمان تھی کا دودھ پیا تھا کسی کافر کا بچہ نہیں تھا تھا شیر دل انسان پندرہ گولیاں لگ گئی تب بھی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہتا ہے میرے پہلو میں مجھے تکیا لگا دو مجھے پہلو کے بل لٹا دو میں آخری وقت تک ان کافروں پر گولیاں چلاؤں گا جب تک میرے جسم کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی لاشیں گراتا رہوں گا اور خدا کی قسم پوری دنیا نے دیکھا کہ کامران شہید نے اپنی آنکھیں بند ہونے تک اپنے جسم کے ٹکڑے ہونے تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو زمین پر گرایا اور مارا ان کو یہ مسلمان ماؤ بہنوں کے بچے یہ کوئی کمزور نہیں ہیں یہ کوئی دنیا میں ماؤ بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بجانے والے لفنگے نہیں ہیں یہ کوئی گلی کوچوں کی نکڑ پر کھڑے ہو کر ماؤ بہنوں کی اسمتوں پر نظر ڈالنے والے لچے کمینے نہیں ہیں یہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں یہ راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں یہ دن کو تلواریں لے کر دن کو اپنے جسم پر اخیرار سجا کر میدانوں میں نکلتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو پوری دنیا کے کفر کو یہ پتا چلتا ہے کہ آقا مدلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی ماہوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والی بہنوں نے اپنے بھائی میدان میں اتارے ہیں اور وہ بھائی میدانوں میں اتر کر حق میدان کا حق ادا کرتے ہیں میدان میں لڑنے کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کافروں کو بتاتے ہیں وہ کافروں اور ظالموں مسلمانوں کو کمزور مت سمجھنا ایک ایک مسلمان ایک ایک مسلمان ماں کا بچہ تم ہزاروں پر کافی ہے تمہارے سارے نظام پر کافی ہے تم دنیا میں بی باون طیارے بنا سکتے ہو تم دنیا میں ایٹم بم بنا سکتے ہو تم دنیا میں بڑے بڑے جیل خانے بنا سکتے ہو تم دنیا میں سیارے اور سیارچے بنا سکتے ہو لیکن کسی ایک مسلمان ماں کا کھڑا ہوا جب بچہ میدان میں اترتا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر سکو گے تو الحمدللہ ایمان والوں کے لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور پھر اسی ربی الاول کا مہینہ واپس جا رہا ہے اور یہ چلا جائے گا ایمان والے اسی طرح اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ربی الاول کا مہینہ آیا اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے ہماری زندگیوں میں جو تھوڑی بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے دور رہنے کی اور ان سے حفاظت کی توفیق ادا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان فرمائیں گزشتہ نشست میں آپ ادرات سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا جو سورت سورت القحف کا موضوع چل رہا تھا اور وہ درمیان میں رہ گیا تھا اس موضوع کو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا لیں گے آج تھوڑا سا کچھ حالات ایسے ہیں کچھ دل کی کیفیت ایسی ہے کہ بات نہیں کی جا رہی اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح بات کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو سورت کہف میں عرض یہ کیا تھا کہ سورت کہف اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہوئی آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس صورت میں ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ پوری صورت میں ایمان اور کفر کا مارکا ہے کہ ایمان والوں کا سامنا کفر کے ساتھ رہتا ہے ایمان والوں کا سامنا کفر کے نظام کے ساتھ رہتا ہے دن رات ایمان والے آزمائے جاتے ہیں مادیت اور ایمان کا مارکا جاری رہتا ہے اور اللہ رب العزت جن لوگوں کو ایمان نصیب فرماتے ہیں اللہ رب العزت جن کے دلوں میں اپنا یقین بٹھا دیتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی قدرت پر اللہ رب العزت کی ذات پر اللہ رب العزت کے جلال و شان پر جن کو اللہ رب العزت کی کائنات کی بنانے پر اور اللہ رب العزت کے سب کچھ کرنے کا یقین ہوتا ہے وہ لوگ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت پر پورا پورا یقین نہیں ہوتا جو صرف اپنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کلمہ نہیں ہوتا ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتے اللہ کا بندہ ہر جگہ پر آزمایا جاتا ہے اللہ کے بندے کو جب کوئی غم پہنچتا ہے تب بھی اللہ کا بندہ آزمایا جاتا ہے اللہ آزماتے ہیں غم دے کر اب جو اللہ کو ماننے والا بندہ ہوتا ہے وہ اس غم کو پی جاتا ہے وہ اس غم پر صبر کر لیتا ہے کہتا ہے انا انا و راجعون کہ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے اللہ ویسا بھی کر سکتے تھے اللہ رب العزت اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت دے سکتے تھے جب یہ بندہ سب کچھ اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اس صدمے کو بھی آسان فرما دیتے ہیں ذرا میری و بہنوں دیکھو تو صحیح ایک ماں ہے اس کا ایک بچہ شہید ہوتا ہے وہ میدان میں دوسرا بچہ بھیج دیتی ہے اور اس بیٹے کے لیے بھی مسلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ ربا اس کو مقبول شہادت دینا کیا اس ماں کے دل میں دل اس ماں کے سینے میں دل نہیں ہوتا کیا یہ ماں اسی دنیا کی نہیں ہوتی کیا اس ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت نہیں ہوتی سب کچھ ہوتا ہے لیکن رب کا یقین ہوتا ہے رب کے ساتھ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو میدان میں نہیں اتاروں گی تب بھی تو بیٹے کی زندگی ختم ہونی ہوگی تو کسی سڑک پر کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا کر مر جائے گا کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے گا کسی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلا جائے گا اس لیے کیوں نہ رب کو خوشی خوشی پیش کر دوں جب یہ ماں یہ سوچ لیتی ہے اللہ رب العزت کیسی تمانیت دے دیتے ہیں کیسا لطف دے دیتے ہیں میں اور آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے لیکن آئے دن یہ واقعات دیکھتے ہیں آئے دن ایسی مائیں دیکھتے ہیں کوئی کراچی کی کوئی سرگودا کی کوئی لاہور کی کوئی بہاول پور کی کوئی نور پور کی کوئی کہاں کی کہ دیہاتوں میں رہنے والی مائیں بہنیں کہ جب ان کو جا کر بتاتے ہیں اما تیرا بیٹا شہید ہو گیا دروازے پر ٹکٹ باندھ کر مت بیٹھنا اب اس کا انتظار مت کرنا جس جس بیٹے کے سر پر تو سجانے کا سوچ رہی تھی رب نے اس اس کو ہوروں ہوروں کے کے ساتھ ساتھ کا بیاہ کر دیا ہے اس کی شادی ہوروں کے ساتھ ہو گئی ہے وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر گیا ہے ماں کہتی ہے الحمد للہ بیٹا مبارک ہو تمہارے لیے مٹھائی لے کر بیٹھی ہوں تمہارے لیے دودھ لے کر بیٹھی ہوں خدا کی قسم یہ ماں بہنیں کوئی دوسری مخلوق کی نہیں یہ ماں کسی اور مخلوق کی نہیں یہ ماں اپنی اولاد سے کوئی کم محبت کرنے والی ماں نہیں لیکن اس کے دل میں اللہ کا یقین ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے آج ایک ماں کو کہا جائے کہ اما تیرے بیٹے کو یورپ کا ویزا ملنے والا ہے یورپ کا پاسپورٹ ملنے والا ہے وہاں جا کر پیسہ کمائے گا آرام سے رہے گا ماں خوشی خوشی اس کو بھیج دیتی ہے چاہے بیٹا دس سال تک گھر نہ آئے ماں خاموش رہتی ہے ماں خوش رہتی ہے کہ بیٹا اچھا رہ رہا ہے بیٹا پیسہ کما رہا ہے بیٹا گاڑیوں پر گھوم رہا ہے بیٹا دنیا کی سیریں کر رہا ہے بیٹا چاہے کافروں کے کتے نہلا رہا ہو چاہے کافروں کی غلامی کر رہا ہو دن رات جہنم کما رہا ہو دن رات نمازیں چھوڑ رہا ہو دن رات اللہ کے دین کی نافرمانی کر رہا ہو لیکن ماں خوش رہتی ہے اس لیے کہ یورپ کے ویزے پر یقین ہے یورپ کے پاسپورٹ پر یقین ہے ہاں ایسا ہی یقین اس سے زیادہ یقین میری ماں کو ہے شہید کی ماں کو ہے کہ اس کو یقین ہے کہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے او ماں سنو رب نے قرآن میں فرمایا فرمایا ہے ساری دنیا مر جائے گی کل ذائقت الموت ہر نبی مر جائے گا ہر صدیق مر جائے گا ہر کوئی مر جائے گا دنیا کا ہر نیک انسان مر جائے گا وہ قبر میں چلا جائے گا اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا لیکن سنو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات زندگی اور موت دینے والا رب کہتا ہے اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ میں شہید کو نہیں مارتا میں تو شہید کے لیے موت کو مار دیتا ہوں میرے شہید کو مردہ بھی مت کہنا میرے شہید کو مردہ گمان بھی مت کرنا وہ شہیدوں کی ماؤ مبارک ہو تمہارے بیٹے آسمانوں پر زندہ ہے تمہارے بیٹے ان فضاؤں میں زندہ ہے تمہارے بیٹے اس زمین پر زندہ ہیں اگر نظر نہیں آتے تو کیا ہوا یورپ میں بیٹھا ہوا بیٹا بھی تو نظر نہیں آتا لیکن اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ شام کو مر جائے کل مر جائے لیکن تمہارے بیٹے رب کی پناہ میں ہیں تمہارے بچے رب کی پناہ میں ہیں رب نے ان کے لیے موت کو حرام کر دیا ہے وہ تو زندہ پھر رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی اور وہ کیسے زندہ پھر رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ ان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر وہ خوش پھر رہے ہیں ان کی تنخواہیں لگا دی ہیں اللہ نے ان کے لیے اللہ نے وظیفے لگا دیے ہیں اللہ نے روزی لگا دی ہے یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون وہ تو تمہارے لیے بھی محنتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ تو تمہارے لیے بھی دعائیں کرتے پھر رہے ہیں وہ تو تم بھی مر جاؤ گے سب مر جائیں گے لیکن میرا شہید زندہ رہے گا میرا شہید کائنات میں زندہ رہے گا میرا شہید کبھی نہیں مر سکتا اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کے فیصلے کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا یہ ماں کا یقین ہے تو سورہ کاف میں اسی یقین کو بنایا گیا ہے کہ ایک ایمان والے ہوتے ہیں جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اللہ کے کہنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا یقین اللہ پر کمزور ہوتا ہے جن کو اپنی جیب میں رکھے ہوئے دس روپے پر یقین ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے زیور پر یقین ہوتا ہے لیکن رب پر یقین نہیں ہوتا اس لیے نماز کا وقت ہوتا ہے رب بلاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ان کو رب کہتا ہے حرام کو چھوڑو وہ حرام نہیں چھوڑتے ان کی شادیاں ہوتی ہیں رب ان سے کہتا ہے اپنی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو رب کا نبی کہتا ہے رب کا حبیب کہتا ہے شادیاں سادگی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو زیادہ ڈھول ڈھمک کے مت کرو دنیا میں نافرمانیاں مت کرو لیکن وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی ناک والے کیا کہیں گے لوگ ناک کاٹ دیں گے رب کہتا ہے پردے کرو یہ پردے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو ہم پر اعتماد نہیں رہا لوگ یہ کہیں گے یہ ملا بن گئے لوگ یہ کہیں گے یہ دتیا نوس بن گئے رب ان سے کہتا ہے گانے بجانے مت سنو بے حیاں مت کرو لیکن یہ سنتے ہیں اس لیے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ رب ان کانوں میں سیسا پلا کر پگلا کر ڈالے گا رب ان سے کہتا ہے تمہیں قبر میں عذاب دوں گا ان کو یقین نہیں ہے رب کہتا ہے کہ سڑوں سے دوبٹے ہٹاؤ گے قیامت کے دن تمہیں بالوں سے لٹکا کر جہنم میں پھیل پھینک دوں گا ان کو یقین نہیں آتا رب کہتا ہے غیبتیں کرو گے قیامت کے دن زبانوں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں پھینک دوں گا ان کو یقین نہیں آتا سورہ کہف ایمان والوں کا ایمان بناتی ہے کہ ایمان والوں اللہ کو مانو اللہ کو مانو اس ناک کو چھوڑ دو اس دنیا کے تانوں کو چھوڑ دو دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے ہیں تم کہو ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ کے ساتھ جڑنے والے ہیں اپنے لیے آخرت بناؤ اپنے لیے آخرت کی محنت کرو دیکھو تو صحیح دنیا کے جس گھر میں تمہیں پندرہ سال رہنا ہے بیس سال رہنا ہے پچاس سال رہنا ہے تم ساری زندگی اس گھر کے لیے محنت کرتے ہو ساری زندگی اس گھر کو بناتے ہو لیکن وہ گھر وہ قبر کا گھر جس جس میں میں تمہیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے کروڑوں سال رہنا ہے جس میں نہ کوئی پنکھا نہ کوئی بجلی نہ کوئی روشنی نہ کوئی چیز وہ گھر تو کیڑوں کا گھر وہ گھر تو اندھیروں کا گھر وہ گھر تو خندقوں کا گھر وہ گھر تو گرمی کا گھر وہ گھر تو سردی کا گھر وہ گھر تو پانی اور کیڑے مکوڑوں والا گھر ہے لیکن اس گھر کو تیار نہیں کرتے روزانہ آواز لگتی ہے مسجد سے آواز لگتی ہے ممبر و محراب سے آواز لگتی ہے ایمان والی ایمان کی طرف آ جاؤ ایمان والوں ایمان کی طرف آ جاؤ رب کا کلام تمہیں بلا بلا کر کہتا ہے ایمان والے تمہیں بلا بلا کر کہتے ہیں لیکن نہیں مانتے سورہ کاف ساری کی ساری اٹھا کر دیکھ لو اسی چیز کا نام سورہ کاف ہے کہ ایمان والوں جب بھی تمہیں ایمان کی طرف بلایا جائے تو رب کی طرف بھاگتے ہوئے آ جاؤ اور ان کافروں پر لات مار دو ان دنیا داروں پر لات مار دو اس دنیا کے نظام پر لات مار دو لیکن ہمت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی کہتے ہیں کیا کریں گے لوگ کیا کہیں گے یہ مولوی تو ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں یہ مولوی تو ہر وقت بس یہی کچھ کہتے رہیں گے کہ یہ مت کرو وہ مت کرو اور میری اما کیا کہیں میری بہنا کیا کہیں تجھے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو تجھے رب کا کلام کون سمجھائے تیرے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے چلے گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے سر مبارک میں سفید بال آ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے پوچھا فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو گیا کہ آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا آپ اتنے جلدی بوڑھے ہو گئے آپ کو تو رب نے بڑی خوبصورت جوانی دی تھی بڑی پیاری جوانی دی تھی آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے فرمانے لگے ابو بکر صدیق جب سے رب کے آزاد کی آیات پڑی ہیں جب سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ قبروں میں میری امت کے لوگوں کو آزاد دیا جائے گا جب سے دیکھا ہے کہ جہنم میں میری لوگ امت کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کر پھینکا جائے گا اور وہ اپنی جوانی اور حیا کی دہائیاں دے رہی ہوں گی جب سے دیکھا ہے کہ جہنم میں میری امت کے بوڑھے اور جوانوں کو ان کی داڑھیوں اور پیشانیوں سے پکڑ کر پھینکا جا رہا ہوگا اس وقت سے قرار نہیں آتا رو رو کر بڑھاپا تاری ہو گیا ہے یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے آج جن کے آنے کی خوشی میں چراغاں کیے جاتے ہیں دیگیں پکائی جاتی ہیں لیکن وہی آقا کا دل دکھایا جاتا ہے وہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا جاتا ہے گھروں میں ٹی ویاں رکھ کر گھروں میں گانے سن کر گھروں میں بے پردگیاں کر کر گھروں میں ناچ گانے کر کر گھروں میں موجود چھوٹے چھوٹے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بچوں کو کافر بنا کر کافروں جیسے لباس پہنا کر آقا کے دل کو دکھایا جاتا ہے کبھی اے عنایت کم کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کتک ہوئی وہ جو شبنا میں رخ عزیز تھا اسے تیرے غم نے رولا دیا وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لیکن امت نے ان کے آنسوؤں کو امت نے ان کی فکر کو امت نے ان کے درد کو بھلا دیا ان کے غم کو بھلا دیا ان کی فکر کو بھلا دیا کسی نے یہ تک نہیں سوچا کہ گھروں میں یہ چہکنے والے یہ شرارتیں کرنے والے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سرمایہ ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں آقا کی امانت ہیں اور ہم نے ان کو اپنے گھروں میں کیا بنا دیا ہم نے ان کو انگریز بنا دیا انگریزوں جیسا لباس پہننا سکھایا انگریزوں جیسے طور طریقے ہم نے ان کو سکھائے ہم نے آقا کی امت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا آقا کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا آقا کے روز اقدس پر ہمارا سلام بھی جاتا ہوگا لیکن ہماری یہ شکایتیں بھی تو ضرور جاتی ہوں گی آقا کو دکھ اور درد تو ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا میری امت کو یہ کیا ہو گیا ان کو اس لیے تو قیامت کا دن ہوگا آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض کھڑے ہوں گے اور آقا فرمائیں گے جس وقت آقا کی شفاعت کی ضرورت ہوگی آقا کی سفارش کی ضرورت ہوگی اس وقت نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سے فرمائیں گے یا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ربا میں اس قوم کو قرآن دے کر آیا تھا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا جو اس قرآن کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے جو اس قرآن کو ماننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے جو اس قرآن پر عمل کرنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ کہف اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کر لو اور اس سلسلے میں سورہ کاف میں چار قصے بیان کیے گئے ان میں سے دو قصے بیان ہو چکے تھے اور تیسرا قصہ تھوڑا سا طویل ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ تھا لیکن آج ہمت نہیں ہو پا رہی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا اس اس ہی قصے کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ قصہ حضرت علیہ السلاط وسلام اور حضرت خضر علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا یہاں سے اللہ رب العزت نے اس قصے کو بیان فرمایا اور یہ قصہ اس طرح ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ اے موسیٰ ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام بیان فرما رہے تھے تو کسی نے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام سے بیان سے خوش ہو کر ان سے کہا کہ اے موسا علیہ السلاۃ والسلام کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو حضرت موسا علیہ وسلام اللہ کے نبی تھے اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے نبی سے بڑا اور اللہ کے رسول سے بھیجا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے بڑا عالم امت میں کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول اور نبی کے پاس آسمان سے آئی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کا کلام ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا علم ہے تو حضرت موسا علیہ سلاد نے بھی فرمایا کہ ہاں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے لیکن حضرت موسا علیہ سلاد کا اس طرح کہنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا اس لیے کہ حضرت موسا سلاد السلام اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ اور اللہ رب العزت کے بڑے پیارے پیغمبر تھے اور اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کے چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں بھی انسان کو اچھی نہیں لگتی اپنے پیاروں کو انسان بالکل صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے اس لیے اپنے پیاروں میں تھوڑی سی بھی کوئی کوتا ہو تو انسان کا دل لڑک جاتا ہے انسان کا دل کاپ جاتا ہے حسنات البراری سیاحت المقربین اللہ اپنے پیاروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی برداشت نہیں فرماتے اس لیے چھوٹی غلطیوں پر بھی بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں تو حضرت مطالعے سلاطلسلام کا اس طرح کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں آج ہم نشے میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے مجھ جیسا سچ بولنے والا کوئی نہیں مجھ جیسا حق بولنے والا کوئی نہیں مجھ جیسی بات کرنے والا کوئی نہیں میرے جیسا ایماندار کوئی نہیں میرے جیسا فلاں کوئی نہیں یہ مٹی کا بنا ہوا انسان یہ پانی کے غلط کترے سے گندے کترے سے بنا ہوا انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے دن رات کمیاں کوتاہیاں اور غلطیوں میں پڑا رہتا ہے لیکن پھر بھی رب کے سامنے اکڑ کر چلتا ہے رب کو یہ بات پسند نہیں حضرت موسا السلاد السلام کو رب نے فرمایا کہ آپ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں بلکہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی موجود ہے اور آپ جا کر اس کو تلاش کیجئے اور اس سے جا کر علم حاصل کیجئے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول کو پیارے نبی کو مسافر بنا دیا حضرت علیہ مسال وسلام اپنا لخت سفر باندھ کر اپنا سامان باندھ کر سفر پر نکل گئے اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو ان سے بھی بڑا عالم ہو اور سفر کرنا شروع کیا سفر کرتے کرتے لمبا ہے پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ تو حضرت خضر علیہ والسلام سے ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلاط والسلام سے ملے انہوں نے کہا کہ میں تجھے علم سکھاؤں گا میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے اور مجھ سے کسی بات کی وجہ تلاش نہیں کریں گے اس لیے کہ ایمان میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم پر انسان کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پر اللہ رب العزت کی تقدیر پر اللہ رب العزت کے کیے پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے آج گھروں میں کوئی تھوڑا سا صدمہ آتا ہے انسان اللہ رب العزت سے سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے ربا تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا او اللہ کے بندے تو ہے کیا رب کے سامنے رب تجھے دینے والا ہے رب تجھ سے لینے والا ہے تو رب کے سامنے کیوں سوال اٹھاتا ہے جب کسی دین کی بات کو کیا جاتا ہے کہ شادیوں پر ڈھول ڈمک کے مت کرو شادیوں پر یہ پٹاخے مت بجاؤ شادیوں پر برادریوں کو جمع مت کرو نکاح کو آسان کرو شادیوں کو آسان بنا رب پر یقین رکھتے ہوئے کسی نمازی کے ساتھ اپنی بچیوں کا بیاہ کرو نماز پڑھنے والوں کو رشتے دو رشتہ دیتے ہوئے یہ دیکھ لو کہ نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ نہیں مانتے لوگ کہتے ہیں کہ نوکری دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں ملازمت دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں گھر دیکھیں گے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو خدا کی قسم فکارا نے لکھا ہے کسی بے نمازی شخص کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دینا ایسا ہے جیسے کسی مسلمان بچی کو زبردستی سور اور خنزیر کے ساتھ باندھ دینا ہو لیکن ایمان والے ایمان نہیں لاتے ایمان والے سوال اٹھاتے ہیں ہر بات پر کہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا سبق حضرت خضر علیہ السلاط والسلام نے حضرت موسا علیہ والسلام کو یہی دیا کہ تم نے اللہ رب العزت کے معاملات میں جو کچھ میں کروں گا اس پر کوئی سوال نہیں اٹھانا تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن سوال نہیں اٹھانا ہاں سمجھ نہیں آتا اللہ کے بعض احکامات انسان کی عقل کو نہیں لگتے انسان سوچتا ہے اب ماں سوچتی ہے اپنے بیٹے کو یورپ تو بھیج رہی ہوں وہاں سے تو پیسہ کما کر آئے گا لیکن اپنے بیٹے کو محاذ پر بھیج دوں اپنے بیٹے کو جہاد پر بھیج دوں اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیج دوں اپنے بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دوں تو روزی کہاں سے کمائے گا وہ بھول جاتی ہے کہ روزی دینے والا رب ہے چاہے وہ کافروں کے کتے یا رب رب کا کلام پڑھے نے جو رزق مقدر کر دیا ہے اس رزق سے ایک لکما زیادہ نہیں کھا سکتا یہ رب کا فیصلہ ہے اور نہ ایک لکما چھوڑ کر دنیا سے جائے گا یہ بھی رب کا قانون ہے لیکن ایمان نہیں آتا حضرت علیہ سلاد کو حضرت خضر علیہ والسلام نے سب سے پہلا درد یہی دیا کہ جو کچھ بھی میں کرتا جاؤں تم نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے کیا ہے اور اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے یہ سب سے پہلا ایمان کا درد ہے یہ سب سے پہلے ایمان کا سبق ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے سر خم تسلیم کر دو کہ مالک کا حکم ہے جب مالک کا فیصلہ آ جائے سر خم تسلیم کر دو کہ مالک کا فیصلہ ہے مالک نے جو فیصلہ فرمایا ہے میرے حق میں بہتر ہوگا پھر اسی پر کافی ساری چیزیں ہیں میں چار واقعات پیش آئے ان واقعات میں سے ایک واقعہ کرتا ہوں وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسا علیہ سلاد وسلام اور حضرت خضر علیہ سلاد وسلام چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے ایک کلیا میں پہنچے بھوک لگی ہوئی تھی مسافر تھے ان بستی والوں سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو اس لیے کہ بستیوں میں اور دیہاتوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ وہاں پر نہ ہوٹلیں ہوتی ہیں نہ وہاں پر سرائے ہوتے ہیں بلکہ دیہاتوں کے لوگ تو مہمان نواز ہوتے ہیں بستیوں کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں آنے والے مہمانوں کو اپنی بستیوں میں آنے والے مہمانوں کو گھروں میں جگہ بھی دیتے ہیں گھروں میں کھانا بھی کھلاتے ہیں گھروں میں بستر بھی دیتے ہیں اس لیے پرانی جو بستیاں ہیں پرانے جو دیہات ہیں ان میں گھروں میں آج تک یہ رسم چلی آ رہی ہے اب تو ختم ہو چکی ہے لیکن پرانے بوڑھے اور پرانی بوڑھیاں جو گزری ہیں ان کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو یہی چلا آتا ہے کہ گھروں میں بیس بیس بستر پچیس پچیس تیس تیس بستر اور پہیاں زیادہ پڑی ہوتی تھی کہ جب کوئی بستی میں یا گھر میں کوئی مہمان آئیں گے یا کسی کے اور کے اور گھر میں مہمان آئیں گے تو گھر والے ان کو بستر اور چار پہیاں اور ان کو کھانا دیا کریں گے گھروں میں کھانا پکا کرتا تھا آج تک بھی بستیوں میں میں گھروں دیہاتوں میں جو مدرسے ہوتے ہیں ان مدرسوں میں کھانا نہیں پکتا بلکہ مائیں بہنیں اپنے گھروں سے کھانا پکا کر بھیجتی ہیں مسافر بچوں کے لیے مسافروں کے لیے کھانا ان کے گھروں سے جاتا ہے اور وہ مسافر بچے کھاتے ہیں یہ ہمیشہ سے دستور چلا آ رہا ہے انسانیت کا بھی دستور ہے رب کو بھی مہمان نوازی سے بڑی خوشی ہوتی ہے مہمانوں میں گھر گھر گھروں میں کھانا کھلانا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے امبیائی کرام علیہ السلام والسلام کا یہی سیوا ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی مہمان نہیں ہوتے تھے تو وہ باہر نکل جایا کرتے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمانوں کو گھروں میں لایا کرتے تھے اس لیے کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ اگر گھر میں مہمان نہ ہو تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے روزی سے برکت چلی جاتی ہے اس لیے اس لیے کہ اس لیے کسی شاعر نے کہا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے دو دن گھر میں مہمان نہ ہو تو پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ گھر میں مہمان نہیں ہے کہیں روزی کی برکت نہ چلی جائے لیکن وہ بستی کہ جہاں حضرت موسا علیہ سلاد وسلام اور حضرت خضر علیہ سلاط وسلام گئے تھے وہ بستی شاید کوئی بہاول پور کی بستی تھی یا اس کے قرب و جوار کی کوئی بستی تھی اور وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ سخی تھے تو ان نبیوں نے دو نبیوں نے ان سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے آپ کو ہم کچھ کھانے کے لیے نہیں دیں گے منع کر دیا انہوں نے کہ ہم آپ کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتے تو یہ دونوں حضرات بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کھانے کے لیے مانگا اور انہوں نے کھانا ہی ہمیں نہیں دیا خیر وہاں سے چپ کر کے چل پڑے آگے جب باہر نکلے دیکھا کہ اس بستی کے باہر فانطلقا حتى إذا أتيا أهلك قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا دیکھا کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے اور وہ دیوار گرنے والی ہے دیوار گرنے کو ہے جھک چکی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سامان اٹھایا تغاری وغیرہ اٹھائی دیوار کو مرمت کرنے کا سامان اٹھایا اور حضرت موسا علیہ سلاد والسلام کو اپنے ساتھ لگایا اور اس دیوار کو درست کرنا شروع کر دیا اس دیوار کو بنانا شروع کر دیا تو حضرت موسا علیہ سلاد والسلام کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ بستی والے تو ایسے بخیل اور ایسے کنجوس تھے کہ جن سے کھانا مانگا بھی گیا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا اور یہ عجیب اللہ والے ہیں کہ یہ ان کی دیوار کو درست کر رہے ہیں تو اللہ والوں کو ہمیشہ تانے پڑتے ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چندے مانتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں فقیر بنے پھرتے ہیں لیکن اللہ والے پھر بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی فلاح کے لیے ایمان والوں کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے ایمان والوں کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں ایمان والوں کی خدمتیں بھی کرتے ہیں تو ان نبیوں نے بھی ایمان والوں کی خدمت کی انہوں نے کھانا نہیں دیا لیکن پھر بھی ان کے لیے دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا حضرت موسا علیہ السلاط والسلام نے حضرت خضر علیہ والسلام سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اگر ایسا کرنا بھی تھا تو آپ ان بستی والوں سے کہتے کہ ہم آپ کی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں آپ ہمیں اجرت میں کھانا دے دینا ان سے اجرت کو مقرر کر دیتے حضرت موسا علیہ سلاد کو غیر کا علم نہیں تھا ان کو تقویلی امور کا علم نہیں تھا تو انہوں نے اس بات پر سوال اٹھایا اور حضرت خضر علیہ والسلام نے ان کو منع کیا تھا کہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر سوال نہ کیا کرو اس لیے کہ اللہ رب ال العزت جو کچھ ظاہر میں فرماتے ہیں اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے کبھی رب کی طرف سے کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے لیکن اس کے پیچھے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں جو رب کو پتا ہوتے ہیں کبھی رب کوئی چیز عارضی طور پر انسان سے چھین لیتے ہیں انسان کو صدمہ ہوتا ہے لیکن رب اس میں بڑے بڑے فائدے رکھ دیتا ہے بڑی بڑی انسان اس میں عزتیں رکھ دیتا ہے بڑی بڑی کامیابیاں رکھ دیتا ہے جس کے بارے میں انسان کو پتا تک نہیں چلتا تو حضرت موسا علیہ سلاد والسلام سے بھی حضرت خضر علیہ السلاد والسلام نے یہی فرمایا کہ بھوسا میں نے منع کیا تھا کہ تم کسی بات کے بارے میں سوال مت کرنا لیکن تم نے سوال کیا ہے تو اب تمہاری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے ہاں میں تمہیں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی تھی اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی کیوں کیا تھا لیکن اب کے بعد تم اور میں اکٹھے نہیں چلیں گے اس لیے کہ تم سوال کرتے ہو اور سوال کرنا مجھے پسند نہیں سوال کرنا رب کو پسند نہیں اس لیے تمہاری اور میری جدائی ہو جائے گی اور پھر عجیب وجہ بجائی اللہ کی بندیوں ایمان والوں اس وجہ کو ذرا غور سے سننا عجیب وجہ ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس لیے جھوٹ تو ہو نہیں سکتا اور دو نبیوں کا قصہ ہے اور اس میں بھی کوئی بات بھی حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی حضرت خضر علیہ سلاد وسلام نے فرمایا وہ یتیم فل مدینہ کان ابو ہما علیہ سلاد وسلام سے فرمایا خضر علیہ وسلام نے کہ یہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور یہ دیوار گر رہی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے والد نے ایک خزانہ دفن کیا تھا ان بچوں کے لیے کہ تاکہ وہ بڑے ہو کر اس خزانے کو استعمال کریں گے ان پیسوں کو اور اس جائیداد کو استعمال کریں گے اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لوگوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ ان یتیم بچوں کے مال کو کھا جاتے یتیم بچوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے اس لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ دو نبی مل کر مزدوری کریں گے اور مزدوری کر کر اس کی دیوار کو سیدھا کریں گے اور مزدوری کس لیے کریں گے کیا وہ یہ دو یتیم بچے کسی بڑے چودھری کے بچے ہیں کسی بڑے بادشاہ کے بچے ہیں کسی بڑے ملک کے بچے ہیں کسی بڑے شہنشاہ کے بچے ہیں کسی دنیا میں بڑی عزت رکھنے والے سیاست دان کے بچے ہیں یا دنیا کے بڑے کوئی عہدے دار کے بچے ہیں نہیں نہیں فرمایا کان آبو ہما صالحہ ان دونوں بچوں کا والد بڑا نیک انسان ہے وہ نیک انسان کے بچے ہیں نیک والد کے بچے ہیں نیک ماں باپ کے بچے ہیں اس لیے نبی نے نیک ماں باپ کے بچوں پر دو نبیوں کو اللہ رب العزت نے مزدوری پر لگا دیا کیا بتا دیا کہ لوگوں تم نیک بن جاؤ تم اللہ والے بن جاؤ رب تمہاری ایمان کی بھی حفاظت کرے گا رب تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گا رب تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا ساری دنیا کا مسئلہ اسی ایک قصے میں ختم ہو گیا آج ساری زندگی انسان کا کرتا ہے مائیں گناہ کرتی ہیں والد گناہ کرتے ہیں حرام کمایا جاتا ہے حرام خوریاں کی جاتی ہیں حرام کاریاں کی جاتی ہیں بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہماری اولاد کا اچھا ہو جائے جس کو دیکھو مر رہا ہوگا لیکن سوچ یہ رہا ہوگا جائیدادیں بنا رہے ہوں گے مکان بنا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا ساری زندگیاں کما کما کر چلے جاتے ہیں لیکن نیکی نہیں کرتے نہ اولاد کو نیک بناتے ہیں ان کے لیے مکان تو چھوڑ جاتے ہیں جائیداد تو چھوڑ جاتے ہیں سونا چاندی تو چھوڑ جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے لیکن مر جاتے ہیں نیکی نہیں چھوڑ جاتے مرنے کے بعد اولاد ایسی بے وفا ہو جاتی ہے اولاد ایسی نافرمان ہو جاتی ہے کہ والد پر ایک وقت کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا بھی گوارا نہیں کرتے والد کے لیے دو نسلیں پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے ماں کے لیے ایک قرآن پاک کا ختم کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کبھی اپنے ماں باپ کو چند دن رو کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو دہائیاں دی جائے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی منتیں کی کئی مرتبہ منت ان کی کہ دیکھو بیٹا دیکھو بچہ دیکھو بھائی تمہارے والد چلے گئے تمہارے لیے جاگیر چھوڑ گئے تمہارے لیے جائیداد چھوڑ گئے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تم ان کے لیے ایک ختم قرآن پاک کر لو ان کے لیے کوئی مسجد بنوا لو ان کے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ مدرسے میں حصہ ڈال دو کچھ نیکیاں کیا کرو کچھ کیا کرو کہتے ہیں ہاں کریں گے لیکن نہیں کرتے اور بازے تو ایسے بد ہوتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا احسان کیا ہمارا دادا ہمارے والد کو دے گیا تھا ہمارا والد ہمیں دے کر چلا گیا تو یہ کچھ ہوتا ہے لیکن رب کہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو اپنی اولاد کو نیک بناؤ پھر دیکھو میں تمہاری ایمان کی اور تمہاری اولاد کی کیسی حفاظت کروں گا کہ نبیوں کو اور نبیوں کو اپنے پیاروں کو ان کی مزدوری پر لگا دوں گا کان ابو ہما صالحہ ان کے والدین ان کا والد نیک تھا اللہ رب العزت نے نیک بچوں کی حفاظت نیک بچوں کے مال کی حفاظت نبیوں کے ذریعے سے کرائی یہ رب کا قانون ہے یہ رب کا دستور ہے قیامت تک رہے گا اس لیے میری ماؤں بہنوں اس لیے میری بچیوں اس لیے امت مسلمہ کے غیور لوگوں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد کی اپنی اولاد کے نیک مستقبل کے لیے اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی اولاد کی آخرت کے لیے نیکیاں کرو نیک بنو ان کے لیے نیکی کے خزانے چھوڑو رب ان کو بہت نوازے گا ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ آج دنیا کے حالات ہیں روزانہ اخبار اٹھا کر دیکھو تمہیں دنیا کے حالات میں یہی ملے گا کہ ماں باپ مر گئے اور بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا اس لیے قتل کر دیا تاکہ ان کو والدین کی جائیداد میں سے کچھ نہ دیا جائے آج بھی جا کر دیکھو بڑے بڑے جاگیرداروں کے گھر میں دیکھو کہ بیٹی گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی بہنیں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں ان کی شادیاں نہیں کی جاتی کہ شادیاں کریں گے تو گھر کی جائیداد اور جاگیر میں سے حصہ دینا پڑے گا جو دوسرے خاندان کے اندر چلا جائے گا باللہ بلّہ ذالک اس دنیا میں اسی زمین پر اسی پاکستان میں روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہنوں کو گولیاں مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان پر تہمت بھی لگا دیتے ہیں ان پر بدکاری کا باللہ من ذالک الزام بھی لگا دیتے ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی پاک دامن بہن پر ایک بھائی جو اس کی عزت کا محافظ ایک بھائی جو اس کی عزت کی دعائیں کرنے والا ایک بھائی جو اپنی بہن کے لیے دن رات تڑپنے والا لیکن ایسا خونی ہو گیا کہ اپنی بہن کو قتل بھی کر دیتا ہے اور پھر اس اس پر بدکاری کا بھی بھی لگا لگا دیتا دیتا ہے ہے الزام تاکہ کو قتل کی سزا نہ ہو اور قتل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اس کو جائیداد اور جاگیر نہ دینا پڑے اللہ کا خوف کرو اللہ کی طرف آ جاؤ نیک بن جاؤ رب تمہاری اولادوں کو بھی نیک بنا دے گا اس لیے پوری دنیا میں یہ مجاہد پوری دنیا میں یہ اللہ کے دین کے دیوانے جھولیاں پھیلا کر پھر رہے ہیں کہیں پر اپنی اپنے جسموں کے ٹکڑے کرا رہے ہیں کہیں پر اپنے لہو پیش کر رہے ہیں کہیں پر راتوں کی تاریخیوں میں پہرے دے رہے ہیں کہیں پر جیلوں میں تڑپ اور سٹک رہے ہیں ایسے ایسے مجاہد ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی بیویاں مسافر ہیں ہجرت میں ہیں سفر میں ہیں رو رہی ہیں ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں لیکن وہ خوش ہیں کہ رب کی تقدیر یہی ہے یہ مجاہد پوری دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں پھر رہے پوری دنیا میں اپنے نام کمانے کے لیے نہیں پھر رہے مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے ایمان والوں کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر آفیہ جیسی بچیوں کے تحفظ کے لیے نکلے ہوئے ہیں جھولیاں پھیلا کر نکلے ہوئے ہیں اس وقت بھی مجاہدین الحمدللہ میدانوں میں موجود ہیں اور دوسری طرف ایمان والوں کا ایمان بچانے کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کر مسلمانوں کو دین کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں ہر سال مجاہدین ایک مہم چلاتے ہیں اور اس مہم کا نام مساجد مہم ہوتا ہے کہ لوگوں دنیا میں مسجدیں بناؤ اس لیے کہ مسجدوں سے اللہ رب العزت کو بڑا پیار ہے کائنات میں یہ مسجدیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں اللہ کے نبی کو بھی بڑی پیاری ہیں اللہ کے نبی کو ان مسجدوں سے اتنا پیار ہے جا کر اللہ رب العزت ہم سب کو مکت المکرمہ اور مدینت المنورہ کی زیارت نصیب فرمائے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے وہاں جا کر دیکھو ہر جگہ پر تمہیں مسجد ملے گی کہیں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا کے پاس آ کر کوئی جن ملا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے اپنی اونٹی کو اونٹنی کو بٹھایا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے بیٹھ لی تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے جمعہ پڑھا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے آرام فرمایا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے اپنے کپڑے تبدیل فرمائے تو وہاں پر مسجد کہیں پر آقا نے مورچہ بنایا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آپ نے آرام فرمایا تو وہاں پر مسجد کہیں پر آپ نے کھانا تناول فرمایا تو وہاں پر مسجد صحابہ کرام مسجدیں بناتے چلے گئے اللہ کے نبی کو ان مسجدوں سے بڑی محبت ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد نبی شریف تاریخ تعمیر فرمائی اور اس میں حصہ ڈالا اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی قسمت کھلی انہوں نے زمین جائیداد خرید کر دی سیدنا عثمان غنی کی قسمت کھلی انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور جگہ خرید کر دی صحابہ کرام نے خود اس میں حصہ ڈالا مسجدیں بناتے چلے گئے سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا ہزاروں مسجدیں بنی سیدنا احبط کا عمر فاروق کا دور خلافت آیا چالیس ہزار مساجد بنائی سیدنا علی المرتضی کا دور خلافت آیا ہزاروں مسجدیں بنی سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت آیا نوے ہزار مسجدیں بنی مسلمان کو مسجدوں سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ یہ مسجد چیز ہی ایسی ہے یہ مسجد رب کا گھر ہے اس مسجد میں رب کا کلام پڑھا جاتا ہے رب کا ذکر کیا جاتا ہے ایمان والوں کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے زمین پر رب کا گھر یہی مسجدیں ہیں رب کو ان مسجدوں سے بہت پیار ہے اس لیے تو رب کا فیصلہ ہے کہ پوری دنیا کی زمین پوری دنیا کی بسات لپیٹ دی جائے گی القاریہ تم وما وہاں ادراک تمام کیبا ناظم تمام کی تمام کائنات بکھیر دی جائے گی فضاؤں میں ہواؤں میں پہاڑوں کو الٹ دیا جائے گا آسمان بھی ختم کر دیے جائیں گے زمینیں بھی لپیٹ دی جائیں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن یہ مسجدیں باقی رہیں گی ان کو اللہ رب العزت تمام مسجدوں کو بیت اللہ شریف کا حصہ بنا کر ان کو عرش پر اٹھا لیں گے اور پھر ان کو عرش کا حصہ بنا دیں گے یہ مسجد ایسی چیز ہے اس لیے اس مسجد میں لگی ہوئی ایک ایک عید رب پر یقین کرو کہ رب کے عرش پر جا کر لگے گی انشاءاللہ ضرور لگے گی اس لیے یہ مجاہد ہر سال چالیس دن کے لیے اس مہم کو لے کر نکلتے ہیں جس کو مساجد مہم کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے آگے اپیلیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں اپنا مال ان مسجدوں میں لگاؤ مسجد کے اینٹ اور گارے میں لگاؤ تاکہ ایمان والوں کا خدا کی قسم مجاہدوں کو مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے بہت دی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والوں کا حصہ رب کے عرض کے ساتھ لگ جائے رب کی مسجد کے ساتھ جڑ جائیں ایمان والوں کی قبر بن جائے ایمان والوں کی آخرت بن جائے یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے جس کو لے کر یہ نکلتے ہیں اور سال بھی نکلے ہوئے ہیں گزشتہ سال جب چالیس دن کے لیے نکلے تھے الحمدللہ اللہ رب العزت جزائے خیر ادا فرمائے ہماری ماؤں بہنوں نے وہ تعاون کیا وہ تعاون کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی لاہور میں ایک جگہ پر درس ہوا اس مساجد مہم کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں نے اپنے گھروں سے سونا چاندی اور زیور کے انبار لگا کر دے دیے اور اتنا زیور اتنا سونا چاندی دیا کہ کئی مسجدوں کی چھتیں ڈل گئی کئی مسجدیں بن گئی الحمدللہ مبارک ہو میری ان ماؤں بہنوں چیزوں کو اگر وہ سونا چاندی وہ اپنے پاس رکھتی تو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاتھوں کا ان کے گلے کا اور ان کے کانوں کی رونق بنتا زینت بنتا دو چار لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ فلاں کے پاس اچھے زیور ہیں لیکن ساٹھ ستر اسی نبے لوگ جلتے کہ دیکھو یہ کیسے زیور ٹھمکا کر پھر رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی پتہ نہیں کیسے زیور لیا ہوا ہے پتہ نہیں اپنے شوہر کو کما کما کر کیا کیا ہوا ہے فلاں کیا ہوا ہے زیادہ لوگ تانے دیتے کم لوگ خوش ہوتے لیکن یہ زیور بھی باقی رہتا سب کچھ باقی رہتا لیکن نہ یہ زیور قبر میں کام آتا نہ یہ زیور آخرت میں کام آتا نہ یہ زیور اولاد کے کام آتا لیکن جنہوں نے دے دیے مبارک ہو ان کو کہ ان کے زیوروں سے مسجدوں کی اینٹیں لگی مسجدوں کی چھتیں ڈلی مسجدوں کے پنکھے لگے قیامت کے دن یہی گارا یہی عید عرض کا حصہ بن جائے گا قیامت کے دن جہاں ضرورت ہوگی پانی کی جہاں ضرورت ہوگی ہوا کی وہ قبر کا اندھیرا گھر کہ جہاں پر ہوا پانی کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ضرورت ہوگی وہاں پر یہ دیور کام آئیں گے وہاں پر یہ سب کچھ کام آئے گا وہ چالیس دن گزر گئے الحمد للہ اسی زمین پر پاکستان کی سرزمین پر اکتالیس مسجدیں کھڑی ہو گئی جن کے ممبر و محراج سے الحمد للہ پانچ وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کی سدائیں لگتی ہیں اور جب وہ آزانے گونجتی ہیں تو دینے دینے والوں کا حصہ ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر کی جب آزان آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں یقیناً جس کا بھی اس مسجد میں حصہ ہے اس کی دعا آسمانوں تک جاتی ہے رب اس کی اولاد کا بھی بھلا کرے گا رب اس کا بھی بھلا کرے گا اس سال بھی اسی مہم کو لے کر یہ دیوانے آٹھ ہزار مسلموں کی مسجد آٹھ ہزار مسلموں کی مسجد بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ ہر طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان بھر سے کراچی سے لاہور سے ہر طرف سے مائیں بہنیں خوب خوب حصہ لے رہی ہیں کوئی بہن ایک مسلح کوئی بہن دو مسلح کوئی دس مسلح کوئی مسجد کا قالین کوئی پنکھا ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے وقت نکلتا چلا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ آٹھ ہزار مسلح بہت جلد پورے ہو جائیں گے ایمان والے یہ ساتھ لوٹ جائیں گے آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں پر بھی اللہ کے نبی کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہوئے آپ سب کو دعوت دوں کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس چیز میں اپنی آخرت کے لیے اپنی آخبت کے لیے حصہ لیں اور اس لیے حصہ لیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ ہے اور آقا کے دنیا سے رخصتی کا مہینہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہ جن سے ہمارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک خوش ہو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اللہ رب العزت ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین آج کی مجلس میں خصوصی طور پر جو ہمارے پیارے شہداء کرام ہیں ہماری امت کا ہماری قوم کا ہم سب کے سر کا تاج ہیں ان کے والدین کو ان کے گھر والوں کو ان کی بہنوں کو یہاں پر دعوت دی گئی تھی اور اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہماری یہ مجلس ان کے آنے سے اور زیادہ جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور بابرکت ہو جائے اللہ رب العزت کے تو فیل ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائیں تو وہ جن حضرات کا یہاں مجلس میں تعارف ہو گیا ہے تو جن کا نہیں ہو سکا تعارف یہاں پر تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اسٹیج پر معلمات کے پاس تشریف لے جائیں تاکہ ان کا بھی تعارف ہو جائے اور یہ تعارف اس لیے کرایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں سے اللہ رب العزت نے خریداری فرمائی ہے جن کے بچوں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا ہے اور یہ وہ تمام لوگ ہمارے لیے قابل رشک ہیں قابل عزت ہیں قابل افتخار ہیں اللہ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 اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناجرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم الراحمين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے الراحمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے جان بوجھ کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرری ہوئے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یار الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے سروں پر ہمارے کندھوں پر کتنے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے مالک مالک اس بوجھ کے ساتھ اگر ہم قبروں میں چلے گئے مالک مالک ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے مالک ہم میں سے کسی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا مالک ان گناہوں کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا حشر ہوگا مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک اپنے غضب سے بچا دیجیے مالک مالک اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے مالک مالک آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم کس کے در پر جائیں گے مالک مالک ہم کس سے مانگیں گے مالک کس سے مانگیں گے مالک کس سے مانگیں گے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دیجئے مالک مالک ہم سب کو جہنم کی سختیوں سے بچا دیجئے مالک مالک دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آپ نے جہنم کے فیصلے فرما دیے مالک مالک اگر ہم بھی ان بدبختوں میں سے ہیں تو مالک ہم پر رحم فرما دیجیے مالک مالک اپنے فضل سے ہمارے نام ان میں سے نکال دیجیے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہم سب کو اپنے غضب سے اپنی ناراضگی سے بچا دیجئے مالک مالک رحم والا معاملہ فرما دیجئے مالک مالک ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک ہم آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک فضل کی بھیک مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے حالوں کا رحم فرما دیجیے مالک حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک رحم فرما دیجیے جو کوئی بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مالک ان کو شفا کاملا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک مالک جو کوئی روزی کے لیے تنگ ہے ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو حرام کوریوں سے حرام کاریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا الہ العالمین رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک جو بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے ہمارے گھر والوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے خاندان والوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے شہروں پر رحم فرما دیجیے ہمارے ملکوں پر رحم فرما دیجیے رحم الرحمین معاف فرما دیجیے مالک مالک دن رات ہم گناہوں میں لتھڑتے چلے جا رہے ہیں مالک مالک صبح سے اٹھ کر شام تک کتنی آپ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں مالک مالک کتنے آپ کے گناہ کر جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے اپنے کانوں سے مالک آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ککڑ کر گناہ کر جاتے ہیں مالک ایک لمحے کے لیے ہمیں قبر یاد نہیں آتی مالک ایک لمحے کے لیے ہمیں جہنم کا ڈر نہیں آتا مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجیے مالک مالک ہمارے دلوں میں یقین نصیب فرما دیجیے مالک قبر کا نصیب یقین نصیب فرما دیجئے مالک حشر کا یقین نصیب فرما دیجئے مالک مالک عذاب قبر کا یقین نصیب فرما دیجئے موت کا یقین نصیب فرما دیجئے مالک مالک اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عذا فرما دیجئے مالک مالک یہ ننے منے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس آپ کی امانت ہیں مالک مالک ہمیں ان کی صحیح تربیت مسلمان تربیت کرنے کی توفیق ادا فرما دیجئے مالک مالک ان کو قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے مالک مالک اس وقت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے جب یہ رب سے شکوا کر رہے ہوں یہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹنے کی فریاد کر رہے ہوں مالک مالک اس وقت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یار ہم رحم فرما دیجیے مالک ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجیے مالک مالک گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجیے مالک مالک آپ کا احسان ہے مالک آپ کا فضل ہے مالک مالک دن رات آپ کے احسانات ہیں آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اندھا نہیں کر دیتے آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں لولا اور لگڑا نہیں کر دیتے مالک آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں رسوا نہیں کیا مالک آپ کا فضل ہے مالک احسان ہے مالک بہن فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک یہ جی فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے مالک جی یقیناً گھیرا ہوا ہے یہ دین کی مجلس ہے مالک اس میں قرآن پاک سنایا گیا ہے مالک مالک کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے لفظ جگر آپ کے حضور پیش کی ہے مالک مالک جو اپنے دنیا سے جاتے ہوئے بچوں کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکے مالک مالک ان کا واسطہ آپ کو ہمیں معاف فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجئے دیجیے مالک آپ نے معاف نہ فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے مالک مالک کس سے مانگیں گے مالک مالک ہم پھنستے جا رہے ہیں مالک پھنستے چلے جا رہے ہیں مالک زمانہ ہمیں پھنساتا جا رہا ہے زمانے کی دوڑ ہمیں پھنساتی جا رہی ہے مالک زمانے کے لوگوں کے تانے ہمیں پھنساتے جا رہے ہیں مالک خاندانوں میں بددینیاں پھیلتی جا رہی ہیں مالک بے پردگیاں پھیلتی جا رہی ہیں مالک دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک کیا ہوگا ہمارا مالک مالک ہم ہر طرف بھوک سے مر رہے ہیں مالک مہنگائیاں ہوتی جا رہی ہیں مالک ہر طرف بدمنیاں ہیں مالک ہر طرف بیکاریاں ہیں مالک بدکاریاں ہیں مالک کوئی عزت نہیں ہے کوئی وقار نہیں ہے مالک ایک دوسرے کی عزتیں دلوں سے ختم ہو گئی ایک دوسرے کی محبتیں دلوں سے ختم ہو گئی چھوٹے بڑوں کا احترام ختم ہو گیا ادب و اداب ختم ہو گئے مالک ہر نعمت ہم سے چھنتی جا رہی ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے مالک کس کے در پر جائیں گے مالک کہاں سے ہمیں کچھ ملے گا مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے مظلوم حال لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے وہ مظلوم جن پر دن رات بم برسائے جا رہے ہیں مالک مالک جن کو دن رات جیلوں میں مارا پیٹا جا رہا ہے مالک مالک جن کو گھسیٹا جا رہا ہے مالک مالک جن کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ایمان والوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے قیدیوں کے حال پر رحم فرما دیجیے امت کے مظلوموں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے جو قیدی ہیں مالک آپ کے دین کے راستے سے نکلے ہوئے قیدی مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی ہماری بھائی مالک ہمارے کتنے بھائی مالک ہمارے حافظ قرآن بھائی مالک نمازیں پڑھنے والے بھائی مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک مالک ان کو آزادیاں نصیب فرما دیجیے مالک مالک جب ہمارا کوئی بھائی شہید ہوتا ہے تو مالک ہمیں صدمہ ہوتا ہے لیکن مالک وہ آپ کے پاس چلا جاتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں مالک مالک ہم میں سے کسی کو شہادت سے معروم نہ کیجیے مالک مالک یہ قید کی آزمائی یہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتاری کی آزمائی مالک حفاظت فرما دیجیے ہمارے جو بھائی بھی آزمائش میں ہے مالک ان کی مدد فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک مالک بغیر استحقاق کے نصیب فرما دیجیے مالک مالک آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا مالک مالک کرم فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیجیے مالک مالک کسی ماں کو بھی اس کے بیٹے کی گرفتاری کا صدمہ نہ دیجیے مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہم اپنے بچوں کو خوشی سے شہادت کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں مالک ہم اپنی جانے دینے کے لیے خوشی سے تیار ہیں مالک خوشی سے مالک بھاگ کر دوڑ کر اپنے جسم کے ٹکڑے پیش کرنے کے لیے تیار ہے مالک مالک اس آزمائے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اس آزمائے سے ہمیں نکال دیجیے مالک مالک آپ کے سوا کوئی نہیں سنتا مالک کوئی نہیں سننے والا مالک یہ دنیا میں آپ کا نام لینے والے مجاہد مالک لاوارث ہے مالک لاوارث ہے دنیا کی کوئی حکومت ان کا ساتھ نہیں دیتی دنیا کے کوئی حکمران ان کا ساتھ نہیں دیتے دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے مالک یہ ساری دنیا کی نظروں میں دشمن ہے ساری دنیا کی نظروں میں مجرم ہے پر مالک آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ کے دین کے محافظ ہیں مالک جن کا کوئی نہیں ہے مالک ان کے آپ تو ہے نہ مالک کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے مالک آپ کے بندوں کا کون حاجت روا ہو سکتا ہے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے ہمارے مجاہدین کی مدد فرما دیجیے مجاہدین کی قیادت پر مدد فرما دیجیے مالک مجاہدین کی قیادت کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے امیر محترم کی ان کی آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے مجاہدین کے مراکز کی مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما دیجیے مالک مجاہدین کو فتح اور نصرت نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے شہیدوں کے جو والدین ہیں مالک ان کو اعلی ان کو ان کو اپنی شایان شان اجر نصیب فرما دیجیے ان کو اپنی شایان شان مقامات نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو میدانوں میں پیش کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہمیں میدانوں میں لڑنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہمیں دین کے دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کی توفیق ادا فرما دیجیے دین کے دشمنوں کے خلاف ان کے سر اڑانے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہم ان سے بدلے لینا چاہتے ہیں اپنی جی ایک ایک مظلوم بہن کا ایک ایک مظلوم بچی کا ایک ایک دکھی ماں کا انتقام لینا چاہتے ہیں ایک ایک شہید کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہیں پیارے آپا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نامود کے لیے مالک ہم ان کے ٹکڑے اڑانا چاہتے ہیں مالک ہمیں طاقت نصیب فرما دیجیے ہمیں غلبہ نصیب فرما دیجیے ہمیں قوت نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما دیجیے مالک مالک جتنے لوگ بھی اس مجلس میں شریک ہیں مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما دیجیے مالک ان کے اولاد کی ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجیے ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہمیں آپس میں باہمی تعلق اور محبت نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کی خیر خائی نصیب فرما دیجیے ایک دوسرے کا احترام اور عزت نصیب فرما دیجیے ہمارے گھروں سے ناچاکیوں کو ختم فرما دیجیے ایک دوسرے کے خلاف بغض کینہ اور حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک مالک جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دیجیے مالک مالک آپ کی رحمتوں کے آپ کے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مالک مالک آپ کی ایک رحمت کا قطرہ مالک ہمارا سب کچھ بنا دے گا مالک آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا مالک ایک قطرہ رحمت کا مالک ہمارے دلوں میں جو صدمے ان کو دور دیجئے مالک دیجیے مالک دیجئے مالک جب تیری جان قریبی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے مالک ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے مالک کب دینے ہیں اپنے گرم سے مالک ہم بیکاری ہیں آپ کے در کے مالک ہم مانگتے ہیں آپ کے در کے مالک ہم بھیک مانگتے ہیں آپ سے مالک التجا کرتے ہیں آپ سے مالک مالک ہم آپ سے گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں مالک مالک